کرنے والا خستق شیو بے بے قذیبہ یا تم بھی تم خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے سے جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی ان منافقین کی جو جہاد سے جان کٹراتے تھے اور ان کے ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا جو انہوں نے بظاہر نام دے کر مسجد کا ایک عمارت تعمیر کرائی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف دینا چاہتے تھے شروع میں تو قرآن نے یہ کہا و نظی نتف مسجد ذرا رہا چونکہ انہوں نے مسجد کے نام سے ہی وہ بنائی تھی ارادہ تھا آپ سے افتتاح کرائیں گے اور پھر آپ پر حملہ کر دیں گے آخر میں قرآن نے یہ کہا لا و دن بیا نحم النظی بنو ریبتاً کی قلوب مسلسل وہ اپنی اس عمارت کے بارے میں تردد میں رہیں گے یہاں مسجد استعمال نہیں کیا شروع میں چونکہ انہوں نے مسجد کا نام رکھا تھا تو یہاں آخر میں قرآن مجید اس حقیقت سے باخبر کر رہا ہے لوگوں کو کہ وہ بظاہر نام انہوں نے مسجد کا دیا تھا حقیقت میں وہ ایک عمارت تھی کہ جس عمارت کو تعمیر کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو بلائیں گے افتتاح کرائیں گے اس لیے یہاں آخری عیت میں اس کو مسجد سے معنومن نہیں کیا وہ عمارت جو انہوں نے بنائی اس عمارت کے بارے میں ہمیشہ وہ دل میں تردد میں رہیں گے وہ اس لیے رہیں گے کہ ہم نے جو مکر و فریب کیا تھا کہ یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس سے تو مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے تو شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہمارے جو کرتب تھا جو ہم دھوکہ رہے تھے اس سے مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی ہے اس پریشانی میں رہیں گے کیا نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم نے تو ایک دھوکہ دیا اور اس میں ہم پکڑے گئے اب ہمارے ساتھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کریں گے اللہ ہم تبت قروب ہو یہ اس وقت تک پریشانی میں رہیں گے جب تک ان پر موت نہیں آئے گی جب مر جائیں تو گزارا پھر وہ دوسری پریشانی تو یہ ان لوگوں کا ذکر تھا جو جہاد سے جان چھڑانے والے تھے وہ منافقین جو وزرت تبوک میں نہیں گئے آج کی صحت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جان و مال اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں ان کی فضیلت کا ذکر ہے علماء تفسیر میں لکھتا ہے کہ ان اللہ بان لهم ہیں یہ انصار صاحب اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی یہ وہ انصاری صحابہ کہ جنہوں نے ایک دفعہ بھی ہجرت سے پہلے رسول پاک کے ساتھ میں ملاقات کی دوسری مرتبہ بھی ملاقات کی تیسری مرتبہ بیت آقبہ جس کو کہتے ہیں ملاقات ہوئی جس میں ستر صاحب اسلام رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے ہر قسم کا دل فرشرا کیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں ہم ہر طرح کا آپ کا خیال رکھیں گے یہ وہ ستر صاحب اسلام ہیں جو اس عقبہ میں ایمان لائے آپ نے ان کو دعوت دی یہ تیسری مرتبہ زیادہ تھے پہلے تھوڑے تھوڑے تھے یہی وجہ ہے جو علماء حضرات یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حج کے سفر میں خصوصاً منا کے ان وادیوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے پیغمبرانہ کہ آپ نے ہجرت سے پہلے بھی مینا میں ساتھیوں کو دعوت دی اور ہجرت کے بعد جو آخر میں آپ نے جو حج کیا تو اس میں تو ہر جگہ و نصیحت اور آپ کا خطبہ اور بیان ہوتا رہا یہ جو ستر صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ بیت عقبہ جس کو کہتے ہیں آپ کے ساتھ ملے آپ نے ان کو دعوت دی یہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے شہر میں یسرا مدینہ میں تشریف دے ہم آپ کا ہر طرح خیال کریں گے تو آپ نے کہا بیت کرو اس میں سب سے پہلے جو بیعت کرنے والے انصاری صحابہ ہیں صحابی ہیں وہ برا بن ماحورا ہیں پھر اس کے بعد ایک دو اور صحابہ نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ ہم ہر طرح کا آپ کا خیال کریں گے آپ نے فرمایا کیسے خیال کرو گے کہا کہ اپنی جانوں سے اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ کا خیال کریں گے پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ اسی مجلس میں تھے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے ذمہ کیا کام ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے ذمہ توحید ہے رسالت پر ایمان ہے توحید عید بار تعالیٰ پر ایمان لانا ہے تو آگے سے کہنے لگا کہ حضرت پھر تیور کیا دے گا ہمیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو جنت دے گا اور اس میں وہ وہ نعمتیں ہوں گی جو تمہارے تصور میں نہیں پھر کہنے لگا حضور ہمارے ذمہ اور کیا ہے توحید رسالت کے علاوہ اور کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میری حفاظت تمہارے ذمہ لازم ہے جب میں تمہارے شہر میں چلے جاؤں مدینہ اور یسرت میں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہر طرح اپنے جان و مال کے سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے تو یہ ہے ان بیت عقبہ میں جو مدینہ کے لوگ حاضر تھے ان کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے ان اللہ اشترا المؤمنین کہ جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ سے جنت خرید رہے میں کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو کا ہاتھ بڑھانے والے وہ بڑا دن معروف سب سے پہلے مدنی مہاجر جو ہیں مدنی مہاجر کہ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ابو سلمہ بن عبد الاسد ہیں کہ یہ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے اور پھر جیسے پتہ چلا کہ مدینہ کی ہجرت کی اجازت ہوئی ہے فلاں سب سے پہلے مہاجر مدنی جو ہیں وہ ابو سلمہ بن عبد الاسد ہیں پھر بات ہے ہجرت ایک اور ساتھیوں نے کی پھر ایک اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کے ساتھ کرنے لگے بعد میں ہے ببو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے کہ میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں بہت ستاتے ہیں میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں مدینہ کی طرف جاتا ہوں تو آپ ببو بکر کو فرماتے تھے کہ انتظار کرو انتظار کرو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی ساتھی بھی بنا دے پھر مل کے ہجرت کرنا وہ ساتھی سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تھی پھر بعد میں آپ کو اجازت ہوئی تو آپ ہجرت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے یہ بیت عقبہ والے لوگ یہ وہ ستر صاحب ہے کرام انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درخواست کی تھی کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مجھے ابھی اجازت نہیں ہے جب اجازت ملے گی میں آ جاؤں گا تو اس میں پھر آپ کو اختیار بھی دیا گیا آپ بحرین کی طرف جانا چاہتے ہیں یمن کی طرف جانا چاہتے ہیں یا مدینہ کی طرف تو آپ نے مدینہ کو ترجیح دی جب اللہ پاک کی طرف سے اذن نازل ہوا انہوں نے درخواست ایک پذیر کی کہ ہمارے ادھر کئی ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں پہلے بھی آج یہ بھی پورا وفد مسلمان ہو چکا ہے تو ہمیں کوئی ضروری ضروری دین کی باتیں سکھانے والا کوئی صحابی آپ بھیج دیں جو مکی صحابی ہو جس کو زیادہ دین کی باتیں پتا ہوں اس پر آپ نے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا حضرت مصحف بن عمیر جو ہیں یہ مکہ مکرمہ کے ساتھی ہیں آپ کے خاندان کے ہیں ہاشمی ہیں ان کی ایک خصوصی خوبی تھی بہت خوش لباس تھے بہت اچھا صاف ستھرا اچھا لباس پہنتے تھے لوگ مشہور تھے کہ مکہ میں ان سے عمدہ کوئی خوشبو نہیں لگاتا ان سے اچھا کوئی صاف ستھرا لباس نہیں پہنتا اور مکہ کے جتنے صحابہ تھے ان میں سب سے زیادہ یہ خوبصورت بھی زیادہ تھے تو ان کو آپ نے منتخب کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ جاؤ ان کے ساتھ جب یہ حج کر کے جائیں گے واپس تو آپ پھر وہاں جا کے ان کو دین کی اور بے عملحم الجنہ کہ اللہ جان اور مال لے کے بدلے میں دے گا بدلے میں جو چیز دی جاتی ہے وہ سمن ہے تو جان اور مال خریدا جا رہا ہے خریدنے والے اللہ پاک ہیں نبی جان اور مال ہے اور سمن جو دیا جا رہا ہے وہ سمن ہے بے ان لہم الجنہ کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی جو مالا آئین رات ولا ام السمیات ولا خطر اللہ قلب بشر کشب اور خریدار انسان خود ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بعد نصیحت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک بھی جب عطا کرنے پہ آئے تو بادشاہ ہے کہ جان اور مال بھی تو اسی کا ہی ہے تو جان اور مال جو ہمیں دیا گیا ہے یہ ہماری جان اور ہمارا مال بھی تو اللہ کا ہی ہے تو اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ کی جان اور آپ کا مال میں لے رہا ہوں اور بدلے میں تمہیں جنت دے رہا ہوں جنت بھی اس کی ہے یہ جان اور مال بھی اسی کا ہی ہے یہ اس کی عطا ہے کہ عارضی طور پر ہمیں یہ جان اور مال دیا تو پھر ہم سے یہ لے کر اس کے بدلے میں جنت بھی دے رہا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ سے ہے اسلام کے اندر پھر بہت ساری باتیں ہیں جہاں اور عبادات ہیں اور دینی کام ہیں اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے تھے مارتے بھی ہیں اور شہید بھی کر دیے جاتے ہیں وہاں علیہ حقا فی فراطم والانجیل والقرآن اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اور یہ سچا وعدہ ہے اللہ سے زیادہ کوئی وعدہ وفا نہیں ہے یہ بات اللہ نے توحید میں بھی لکھی انجیل میں بھی لکھی قرآن میں بھی ہے یہ گویا کہ جہاد کی بات اور اس طرح کی بیت کی بات کہ جب اسلام کو جان و مال کی ضرورت پیش آئے مسلمان جان و مال دیں اللہ اس کے بدلے میں انہیں اپنی رضا اور جنت دے گا یہ بات صرف آخری شریعت کے لیے نہیں ہے یہ پہلی شریعتوں میں بھی تھی توحید میں بھی انجیل میں بھی جب ضرورت پڑے جہاد کی تو جہاد کرنا ہوگا اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کون ہے یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بڑھتا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے اس کا مقصد ہے جہاں جہاد کی ضرورت پیش آئی جہاد کروں گا جہاں اسلام پھیلانے کی ضرورت پیش آئی وہاں اسلام کی دعوت دوں گا ففاق ایسا ہوا یہ دونوں کام کر نہیں سکا بس یہ سفر میں تھا جہاں جہاد کے وہ تو جہاد کریں گے اور جہاں ضرورت پیش آئی دعوت کی وہ کریں گے لیکن راستے میں اس کی وفات ہو گئی تو فرمایا کہ پھر بھی اس کی یہ جان اور مال یہ سفر اس کا قبول ہے اور جہاں جنہ اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرے گا فرمایا بسرو بھئی ہو تو نذیب اے مسلمانوں اپنے سودے سے خوش ہو جاؤ کہ تمہاری جان اور مال اللہ لے اور اس کے بدلے میں اللہ تم سے راضی ہو جائے یہ سودا بڑا آسان ہے یہ کامیابی تمہیں نصیب ہو جائے یہ بہت بڑا عمدہ سودا ہے کہ اللہ تمہاری جان اور مال کو قبول کر لے دیکھو بھائی یہ بہت بڑی قربانی تو ہے مال اللہ کے راستے میں دینا وقت اللہ کے راستے میں نکالنا جان اللہ کے راستے میں دینا لیکن اس سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ان دلہ یہ جان یا مان یہ وقت قبول ہو جائے تو پھر بات بنتی ہے اسی کو فرمایا خوش ہو جاؤ جو تمہارا سودا ہوا اللہ کے ساتھ جو تم نے یہ بے وشرا کی ہے یہ ہند اللہ قبول ہو جائے تو ذالک کہ الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے